سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ خالق کائنات مالک کائنات ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہیں پر اللہ کا ہی حکم چلتا ہے اس لیے پانی بھی اللہ کو بھی کرتی ہے اور کوئی خالی نہیں ہے کہ اپنے کو بڑا بنا جو بھی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ چھوٹا ہے بڑے کو صرف بنتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ سے مانگے اللہ کی خوشامد کرے اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ سب لوگ اللہ کی خوشامد کریں روز مل اپنے آرمندگی کا اپنی کمزوری کا احترام کریں اور کیا یہ اذان اللہ کو اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ انسان اپنی بے پناہ محنتوں کے ذریعے اللہ کا وہ قرب حاصل نہیں کر سکتا جو چند آنکھوں کے ذریعے حاصل کر انسان دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہو ہو لیکن اس کے اندر یہ احساس کہ میں تو بہت بڑا ہوں میں تو بہت اچھا ہوں میں تو بہت نیک ہوں دیکھو میں کتنا ذکر کرتا ہوں کتنی تلاوت کرتا ہوں کتنی عبادت کرتا ہوں تو وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جائے اور اس کے مقابلے میں وہ کمزور انسان وہ کم علم والا انسان وہ کم عمل والا انسان جو اپنی ہر گناہوں سے بچ بھی رہا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچ بھی رہا ہے اور اپنی سکت ہر عبادت بھی کر رہا ہے اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے اور اس کا دل اور احترام سے بھرا ہے کچھ نہیں ہو پا رہا میں کہاں اور اللہ کی شان کہاں اللہ کی عظمت کہاں اللہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ میرا کوئی عمل آپ کے دربار میں قبول ہو سکے وہ بندہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے متکبر عبادت گزار کے مقابلے میں شرمندہ گنہ گار اللہ کو زیادہ پسند متکبر اس کو کہتے ہیں تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہو اور اپنے کو بڑا وہ سمجھے گا اس کے اندر کوئی کمزوری ہو ہر مخلوق کے اندر کمزوری ہے مخلوق ہونا خود کمزوری کی دلی ہے کہ اس کا کوئی قانون ہے اس کو کسی نے پیدا کیا جب ہمارے خالق نے ہمیں نہیں پیدا نہیں تھا جب اس نے پیدا کیا تو ہم ہوئے جب تک وہ چاہے گا ہم باقی رہیں گے جب وہ نہ چاہے گا تو ہم نہیں رہیں تو ہم کتنے کمزور ہیں ہم کتنے دیر بچے ہیں ہم کتنے بے اختیار ہیں چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سامنے بہت خوبصورت دیوار ہو صاف ستھری ان کا ٹائل لگے آپ ہاتھ میں ٹال لے کر کے روشنی لانے میں دیوار کو تو وہ ٹائل کتنا چمکتا ہے لیکن اس کی ساری چمک چمک آپ کی انگلی میں آپ گاؤں میں سو کلو میٹر پر کر دیں تو اس چمک کا کوئی اعتبار ہے اختیار کی ہے ہماری طاقتیں ہماری خوبیاں ہمارا علم ہمارے کمالات سب اس کے لیے آ رہے ہیں اللہ کے کسی کا اپنا ذاتی علم ہے کسی کا اپنا ذاتی کوئی کمال ہے کسی کی اپنی ذاتی کوئی اللہ بڑا بڑا کمال انسان جب پیدا ہوا تھا تھا تو من بطون لا تعلمون شيئا اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا تھا اس طرح پیدا کیا تھا کہ تم کو کچھ نہیں آتا تھا سادہ کمپیوٹر ہوتے ہیں میں ابھی کوئی پروگرام کوئی آپ لوڈ نہیں کیا گیا تو کچھ نہیں ہوتا بڑی کچھ اگر ذرا بڑھاپے کی مدت لمبی ہو جائے تو کیا انجام ہوتا ہے اب دکھائی نہیں دیتا کہاں نہیں آج کی کام دور دور تک دیکھنے والا اب قریب کی کتاب نہیں پڑھ پاتا اور اگر زمانے میں تو ہم جیسے لوگ جب تھوڑا کے جوانی میں اندھے ہو جاتے ہیں چٹنے کے بغیر کچھ بھی نظر کیا سوچے سوچے اچانک اگر کسی کا فون آ جائے تو موبائل کی طرف ہاتھ بات نہیں جاتا ہے چشمے کی طرف پہلے جاتا ہے چشمے چشمہ لگائے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا نمبر ہے کس کا نام کام نہیں کچھ عمر لمبی ہوگی کچھ سنائی نہیں دیتا کام نہیں کام نہیں جاتا نماز کتنے مضامین یاد رکھنے والا انسان ایک وقت آتا ہے اپنے قریبی رشتے داروں کے نام یاد نہیں رہتے اور کوئی برا نہیں مانتا آدمی جانتا ہے کہ عمر کا کپال رہے بوڑھے ہو گئے ہیں پتا میاں دادا میاں ان کو یاد نہیں رہتا بتا اوقات دادا پوتوں کا پوتیوں کا نانا اپنے نوازوں کا اور نوازوں کا نام پوچھتا ہے تو گھر والوں کو طرح آتا ہے کہ بھی بڑھاپا ہے کمزوری ہے ہم کا جواب دے گیا ہے کوئی گیا انسان تو لوگوں نہ کچھ لے کر آئے تھے نہ کچھ ساتھ میں جا رہا ہے آئے تھے تو مطلق جاری تھے وہاں کو مئی اور اللہ نے فرمایا ہم تم میں سے کسی کسی کو لمبی عمر دے کر اس بدترین عمر تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ پڑھ لکھ کر تم بھول جاتا ہے جیسے کنڈے جانے کا بیٹی گر جائے گا جو اتنا کمزور ہو جو اتنا بے بس ہو جو اتنا بے اختیار ہو کسی کی بھی پتا نہ ہو کہ اگلے پن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ اپنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے کتنے ایسے چلتے چلتے بچے کرتے صحت مند لوگ ہوتے ہیں اچانک اگلے پاس ہے جلدی اور معلوم کیا کیا ہو گیا ہے کیوں وہ تو آنے والا تھا نا پہلے سے لیکن وہ نہیں معلوم اللہ کا تو پہلے اللہ کے علم میں اللہ نے تو پہلے سے مقرر تھا کہ ایسا ہو اب ہے ہم کو نہیں معلوم ابھی ہم خود سے کب رب کے الفاظ ہو جائیں گے نہیں معلوم ابھی ہم سمجھین ہیں کب اللہ خود کر دیں گے نہیں معلوم اتنی کمزور ہوں اتنے علوم اس کے بعد کوئی اپنے کو بڑا سمجھے سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں اس سے بڑا پاجل کوئی نہیں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں بڑا اپنے کو وہ سمجھے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور وہ صرف ایک ساتھ ہے اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ہر کمزوری کو بدل اس کو خدا بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے سمجھو اگر ہمارا دل چاہتا ہے میں بڑا بنوں لے ہوئی خوشامد کرے یہ اللہ کی خدائی ہے یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ لوگ اللہ کی خوشامد کریں میری خوشامد کیوں کریں میرا لفظ مجھے خدا بنا رہا ہے میرا کہنا مان یہ اللہ ہے میرا کہنا کیوں مان جو میں اچھی بات کہوں اس کو مانے جو میں غلط بات کہوں اس کو مرد کرے منع کرے اللہ کی ذات سے اللہ کوئی بات غلط نہیں کہتے اللہ کی کوئی بات کمزور نہیں ہوتی غلط نہیں ہوتی اللہ کی ہر بات مانی جائے اس نفس کو خدا کا بہت قوم ہے اور جس نے اپنے نفس کا کہنا مانا وہ چاہے جتنا کلمہ پڑے وہ تو مشکل ہو گیا اس نے نفس کو اللہ کے ساتھ کر لیا یہ سبھی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن قیامت پتہ چلے گا کون کون مسلم تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا اکثریت ان لوگوں کی جو اللہ اللہ پر رکھتے ہیں مسلم اس لیے لفظ کی دھلائی کرنی پڑتی ہے کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے اور جب نفس کا تجزیہ ہو جاتا ہے جب نفس درست ہو جاتا ہے یعنی اللہ کا فرم بردار بن جاتا ہے اعلان کام بن جاتا ہے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنی حقیقت نظر آ جاتی ہے پھر وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا پھر اس کی زبان سے آج کے بول نکلتے ہیں ہو کے بول نکلتے ہیں پھر وہ عالم ہو یا عالم کے مقابلے میں میں استعمال کر کے اچھا نہیں لگتا کیوں کہیں اس کے پاس دین کا علم ہو یا نہ ہو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ جائز والی باتیں نہیں کرتا جو بھی سمجھے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو ہاں، اس سے بات یہ والا ہے کسی کا لڑکا نہیں ہے یہ کسی کا لہجہ نہیں ہے یہ کافر کا ہے آج کا لہجہ نہیں ہے یہ کا ہے کر آجے کہتے ہیں آج اس کو کہتے ہیں جو اپنی کمزوریوں سے واقف اور جو اللہ کی عظمتوں سے باقی ہو جو اپنی کمزوریوں سے باقی ہو وہ کبھی اس لہجے میں بات نہیں کر سکتا مجھ سے ایسے کہہ ہیں میں تو بہت کمزور ہوں میں تو بہت آج لوگوں کو میرے گناہ نہیں معلوم یہ لوگ بس اللہ کے کرم میں سے عزت کرتے ہیں جب میرے گناہ معلوم ہو گیا تو معلوم کیا ہو پھر وہ انسان ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اپنے کو سب سے کم کر سمجھتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر ایمان کا تقاضا آ جاتا ہے آج بھی آتی ہے پھر بڑے بول نہیں نکلتے اللہ کی فکر نہیں سے اللہ کے انعامات احسانات معمولی سی تکلیف اگر میرے اوپر آئی تو اس کے باوجود اللہ کے کتنے احسانات میرے اوپر اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی مجھے ایمان آتا فرمایا مجھے کفر سے بچایا اور صحت آتا فرمائی اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر آئے اپنی کمزوریوں کو جان لیتا ہے اللہ کی عظمتوں کو جان لیتا ہے جو اپنی کمزوریوں کو نہ جان سکے گا وہ اللہ کی عظمتوں کو کیسے پہچانے گا اور جو اللہ کی عظمتوں کو نہ پہچانے گا وہ اپنی کمزوریوں کو بھی نہیں جان پائے گا اسی لیے بزرگوں نے سرمایا اللہ کی معرفت کا حصہ ہے کہ اپنی بات بتا دے من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا یعنی جب یہ بات سمجھ میں آئی میں کہاں بڑا ہو سکتا میں کیسے بڑا بول بول سکتا اللہ ہمارے دوسرے کے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب صفات کے گزر گئے حال یہ تھا کہ جو لوگ ان کے پاس بیعت کے لیے تشریف لاتے تھے بڑے بڑے علماء آتے تھے وہ جب ان کے قلبوں پر توجہ ڈالتے تھے تو وہ گر جاتے تھے روڈ پوسٹ جاتے تھے برداشت نہیں کر پاتے تھے ان کی توجہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے قلوب پر رسول اکرم خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے اللہ کے نئی بندوں کے کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آپ دیکھیے بتائیے ضروری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جو بھی کوئی ضرورت پڑتا ہے وہ فوراً بنتا مجھے ہے ہے وہ جو کا بیٹا ہے منا خاندان کا ہے منا علاقے کا رہنے والا ہے اس نے آپ کی خدمت کا ضرور بھیجا ہے اور پھر میں اس کے لیے جو کرتا ہوں یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا امریکہ میں بیٹھ کر کوئی بات کر رہا ہے اور ہم یہاں دور کی مسجد میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں بڑا دبایا اور اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں بات بھی کر لیتے ہیں سوچ بھی لیتے ہیں جواب بھی دے دیتے ہیں یہ سسٹم کس طرح بنایا ہوا اللہ نے بنایا ہوا ہے نا جس طرح اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہوا ہے بالکل اسی طرح انہوں نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کو بھی سمجھا سکتے تھے اس لیے انہوں نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ایک نظام بنایا ہوا ہے ہمارے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں حضور کو معلوم ہوتا ہے برے احمد سے تکلیف بھی ہوتی ہے اچھے احمد سے خوشی ہوتی ہے اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں فرماتے ہیں تو حضور کے توجہات قلب میں آتی ہیں اس سے کیفیات بدلتی ہیں یہ نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے جس کو بھی جو کچھ حاصل ہوتا ہے ایمان کا کوئی حصہ ایمان کا کوئی فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے کے کے قلب ذریعے حاصل ہوتا ہے حضور حضور کی کی طرف طرف سے سے ملتی بچا رہنے یہ ہمارے سلسلے حضرت اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ ایک مرتبہ کے نبی صلی وسلم بچا اب کسی وجہوں کو نقل کرنے کے لیے اللہ والوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ زمانے سے بڑا بول لگے کہیں اپنی بڑائی کا صبح نہ پیدا ہو جائے اسے بہت ڈر لگتا ہے جس کو اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہوتا ہے جس کو اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے اور اپنی حقیقت کے علم کے بغیر تو ایمان کا کوئی ایمان کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ایمان کی لذت نہیں ملتی وہ بہت ڈرتا ہے بڑے بولتے ہیں تو ایک مرتبہ حضرت مولانا فن تعلیم کو رشی رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں تشریف لائے اور بیٹھ کر حاضرین سے کہا وہ اس طرح بات کرتے تھے فقیر ہو اچھا میں جو لفظ فقیر ہے نا یہ تو بگڑ کر نمازوں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں فقیر ان بیچاروں کو کہا جانے لگا جو در در سدائیں لگاتے ہیں اور مانگتے ہیں یہ سب سے فقیر بہت بلند فقیر تمہارے مختار اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم اللہ لوگوں تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو ہم سب تو فقیر ہیں نا اللہ کی رحمت کے فقیر ہیں اور اللہ والے اپنے کو فقیر اسی نسبت سے کہتے تھے یعنی فقیر اللہ کی رحمت کے محتاج یعنی ہمارے حضرت السلام کے ساتھ فقیر تھے تو ہم سب ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں ہم اللہ کے در کے محتاج سید موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہونے لگا تو میرے پیٹ میں درد شروع ہوا گیس کی وجہ اور اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ میں لوٹ پوٹ ہونے لگا میں تڑپنے لگا مجھے لگا کہ جان مل جائے گی اور گہرے اندر پڑتے ہی نکل گئی بہت دیر سے لگا کہ دعا مانگتا رہا بہت روتا رہا بہت تڑپتا رہا بہت دیر کے بعد میرے پیٹ میں گیس نکلی تب مجھ کو سکون ہوا لوگ تعجب کرنے لگے یہ ایسی کوئی خاص بات ہے کہ صاحب اپنے اہتمام کے کو بیان کر رہے خاموش ہو فرمایا فقیروں سے بدلاؤ جو اتنا کمزور ہو جو اتنا محتاج ہو کہ پیٹ میں تیز پھنس جائے تو نکال نہ سکتا ہو سر سے تڑپ رہا ہو اس کی جان نکلنے والی ہو جب تک اللہ فضل نہ فرمائے اس کے پیٹ سے گیس نہ نکلے فقیروں کے بدلاؤ کیا وہ کوئی بڑا بول بول سکتا ہے سب لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ حضرت کیا سمجھا لوگوں نے کرنے حضرت نہیں بول سکتا ہاں بس اللہ مجھے معاف کرے میں بہت کمزور ہوں میں بہت کمزور ہوں بہت بے بس ہوں جو کچھ دیتے ہیں اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں یہ سب بتانے کے بعد پھر کمایا آج میں نے ہاتھ میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا فضل آئی اس وقت آپ نے جو جماعت تیار کی ہے وہ سنت کی پوری دنیا میں بحیثیت جماعت ایسی کوئی دوسری جماعت نہیں یعنی حضور نے بتایا کہ کب کا جو سنتوں کا اتنا اہتمام کرتے ہو لیکن پوری ایک جماعت جو سو فیصد سنتوں کی کا اہتمام کرتے ہو ایسی کوئی دوسری جماعت پوری دنیا میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنانا سنائی لیکن چونکہ حضرت کی جماعت کو سنانے جا رہے ہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں کوئی بڑائی کا بول جماعت بنانا کہ جائے اس لیے پہلے اپنی کمزوری کا گزرنا ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے پھر انسان کی زبان سے بڑا بول نہیں نکلتا اور اگر کوئی بھی کسی بار زبان سے نکل گئی جس میں اس نے نیت نہیں کی تھی بڑائی کی لیکن اس بات سے بڑائی کا شبہ پیدا ہو گیا تو جب تک رو رو کر وہ اللہ سے مانگی نہیں مانگ لیتا اس وقت تک اسے چہ نہیں آتا یہ اللہ ہی کیا ہو گیا میری سے بڑائی کی بات نکل گئی کہ میری زندگی بھر کے آواز بڑائی بڑائی مجھے نہیں اللہ کو کو آپ میں بولتی کا مضمون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے بڑا کاروبار بڑائی وجہ ہے بڑائی میری چادر ہے جو مجھ سے میری چادر کھینچتا ہے میں اسے پھاڑ ہوں یہ اللہ تعالیٰ بڑائی میری چادر ہے جو مجھ سے میری چادر کھینچتا ہے یعنی جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے جو بڑے بول بولتا ہے الگ الگ لگتا سے بڑا بڑا کا اگر اس نفل کا تنظیم نہ ہوا تنظیے کے بغیر علم آیا تو نفس میں بڑائی پیدا ہوتی ہے تنظیے کے بغیر مان آیا تو نفس میں بڑائی پیدا ہوتی ہے تنظیے کے بغیر محتا اور منصب ملا تو نفل میں بڑائی پیدا ہوتی ہے اور یہ نفل جو ہے جب اس کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناکارا فرماتے ہیں یہ انسان اللہ اللہ کی اسے کر دیتے تھے اللہ اسے دنیا میں بھی دلیل کرتے ہیں آپ گھر کی دلیل کرتے ہیں ہاں۔ جب لفظ کا تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد علم آتا ہے علم سے سوال ہوتا ہے پھر مان آتا ہے تو مان کے ذریعے آج بھی آ ہے سوال ہوا پھر ابتدار ملتا ہے تو اس ابتدار سے آج بھی پیدا ہوتا ہے معمولی سے ابتدار مل جاتا ہے لوگوں کو تو ان کے پیر زمین پر نہیں پڑتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی تعالی عنہ کو اللہ نے جو اقتدار کی خلافت سے لے کر آج تک کسی بادشاہ کو اتنا بڑا اقتدار نہیں ملا زمین کی حصے بڑے حصے پر سیدنا عمر میں خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کی اور روب کا اور تبدیلی میں یہ عالم تھا کہ اگر آپ اپنے مشورے میں کسی ملک کا نام لے کر سے پوچھ لیتے کہ فلاں ملک کے کیا حالات ہیں تو وہاں کھلبل مچ جاتی تھی جو اب کیا ہونے والا ہے ایک مرتبہ ہم تین تشریف لے جا رہے ہیں امیر المومن ساتھ میں بہت جانسان صحابہ اور ساتھی ساتھی میں چلے جا رہے مکے کی ماضی سے رک کھڑے ہو کر اس ماتی کو دیکھنے لگے اور آم کو میں آسو آ شروع کیوں چار سوچنے لگے اور آنکھوں کو میں آنسو کیوں آ گئے لوگوں نے پوچھا کیا بات کیا دیکھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں فرمایا مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا مجھے اپنی ابتدائی جوانی یاد آ گئی میں میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چلانے کے لیے دے کر بھیجتا تھا اگر میں اونٹوں کو لے کر جلدی گھر واپس جاتا تو میرا باپ پٹائی کرتا تو جلدی لے کر کے آ گیا اور بھوکے رہ گئے ان کا پیٹ بھی نہیں بھرا اور کسی یہ سوچ کر جلدی نہ لے جاؤں تاکہ ابا کی پٹائی سے وہ دیر میں لے کر کے آتا تو باپ کرتے تو انہیں راس کر دی مجھے اب تک خون فون کا بھی طریقہ نہیں آیا تو انہیں راس کر دی اگر کوئی جنگلی جانور آتا جانوروں پر حملہ کر دیتا سچ پر حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا سکتے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کروں کیا جلدی نہ ہوں تو ڈانٹ کھاؤں میں دیر میں جاؤں تو ڈانٹ کھاؤں کبھی ڈانٹ کھاؤں کبھی مار کھاؤں اور میرا کام اس نے کہا کرتا تھا عمر تجھے اونٹ چلانا بھی نہیں لاتا تو زندگی میں کیا کرے گا اللہ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا کتنا احسان فرمایا اتنا بڑا انتظار دینے کے بعد کوئی بڑا بول نہیں ہے اپنا وقت یاد آ رہا ہے کیا دیکھ کر کیا میں تو اس قابل تھا تو اللہ کے کرم ہے عراق ندی میں سیلاب آ گیا تھا ایک جگہ جہاں پل نہیں تھا ایک کتا پار ہونا چاہتا تھا بہ گیا کتا پار ہونا چاہتا تھا ندی میں بہ گیا کتنا سیلاب آتے بھیا کتنے انسان بیٹھ جاتے حکمرانوں مرانوں کے ساموں میں دور تک نہیں رہے نو مجھے کوئی نہ آپ جب سوچا نہیں آپ یہاں کام ہوتا تھا اس دور کا چلو ہوتا تھا ایمرجنسی کال ہوتا تھا اعلان کرایا جاتا دو رکعت نماز پڑھتے اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی مسجد میں داخل ہو جب تک دو رکعت نماز پڑھ لے اس وقت کسی اور مصروفیت میں نہ مصروف ہو کسی اور کام میں نہ لگے پہلے آ کر دو رکعت نماز پڑھے یعنی اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے جو اوقات مکرو ہیں جس میں نماز پڑھنا پڑا ہے خود میں آ کر کے کام میں لگ جائے لیکن جب وہ وقت نکل جائے تو دو رکعت نماز پڑھ جاتا ہے تو لوگ آتے پہلے جلدی جلدی دو دو رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد بجوری کے لیے جمع ہو جاتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح ایمرجنسی کال کی جاتی تھی کے زمانے میں بھی اسی طرح ایمرجنسی کا اعلان کیا جاتا تھا اعلان ہو ہو گیا گیا سب آگے مغل نے کیوں طلب پڑوائے حضرت عمر نمبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں لوگوں میں نے تم کو یہ سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے لڑاک کے فلاں علاقے میں سیلاب آیا تھا اور وہاں پل نہ ہونے کی وجہ سے ایک کتا ڈوب کر مر گیا لوگوں مجھے بتلاؤ کیا مت کی دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا عمر تیری حکومت میں کتا ڈوب کر مر گیا تو ایک کتے کی جان نہیں بچا سکا تو میں کو کیا جواب دے کی بغیر تجزیے کے اقتدار ملتا ہے تو شراش پیدا ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے سب کہا حضرت وہ پل بنوا ہے تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو اسی کا اوپر میں حکم بھیجا وہاں فوراً پل بنائے حکومت کے خرچے سے اس جگہ پر گلیا کے اوپر پل بنایا گئے تاکہ آئندہ ایسا کوئی حادثہ نہ پھیل سکے رات میں نکلے سفر کرنے کے لیے مدینے کے بعد ایک بڑھیا بھی جی، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھا بچے رو رہے ہیں بڑھیا آج میں کچھ پکا رہی پوچھا پہلے بچے کیوں رو رہے ہیں بھوکے کیوں رو رہے ہیں کیوں ہے کچھ نہیں میرے پاس کیا کھلاؤں نے کہا یہ میری ذمہ ذمہ داری داری ہے ہے میں عمر عمر کو اتنا کروں کی کی جو ہم میرے آیا خبر کرے بہن تم نے کیا کیا ہوا ہے کیا پکڑا ہے کچھ نہیں پکڑا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک برتن میں پانی لے کر کے کچھ کنکر ڈال کے چڑھا دیے ہیں پانی کھول رہا ہے اس کی وجہ سے کنکر اوپر نیچے ہو رہے ہیں آواز ہو رہی ہے اور اس طرح میں بچوں کو کسی طرح پہلا پر کھلا دینا چاہتی ہوں میں بچوں سے کہہ دوں ہاں ہاں بس کھانا پک رہا ہے ہاں کھانا پک رہا ہے ہاں کی جی، پانی کھول رہا ہے آواز آ رہی ہے کب تک انتظار کریں گے آگے انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے میری رات گزر جائے گی پھر کل میں جاؤں میں اسی لیے ہوں کل میں کے پاس جاؤں گی حضرت عمر کو گھبرا کے دیا اللہ میری حکومت نے ایک پر اس کے بچے بھوکے بھوک سے تڑپ تڑپ کر وہ سونے جا رہی فوراً پانچ میں پھٹ گئے جیسے بڑا فائدہ لے گا اس میں کچھ چربی کچھ آٹا کچھ کھجورے وہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع کی اور سب کا اچھا مدنی پیدا ہو گیا اپنے غلام سے کہا جس کو کہا میری پیٹ پر رکھو غلام نے آگے کیا میں نہیں کر چلتا ہوں فرمایا قیامت کے لیے میرا بوجھ اٹھائے اللہ پھر خبر سے اسے کا نہیں مجھے قیامت کے دن کیسے اٹھا سکتا پر میں نے جب قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا تو یہ میری ذمہ داری ہے میرے چیز کے اوپر اٹھا کر رکھو اس غلام نے بیچارے نے چیز کے اوپر اٹھا کر رکھا اور امیر المومن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بوری کو لے کر آئی اور آ کر کہا بہن اب تم ذرا میں ان بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پھر لکڑیاں چولہے میں اور پھونکنا شروع کیا اور پھونک رہے ہیں لکڑیاں کچھ گیلی کچھ سوکھی وہ جل رہی ہیں نکل رہا ہے وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ کی گھنی داری کی داڑھی کے بالوں کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے اور اس دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اور پھونک رہے کھانا گھی ڈال کر کچھ چربی ڈال کر اس میں آٹا ڈال کر کھجور وغیرہ ڈال کر ہر ایک مخصوص قسم کا میٹھا کھانا ہوتا تھا حلوا ہوتا تھا وہ تیار کیا اور تیار کر کے اپنے ہاتھ سے نکال کر ان بچوں کو کھلایا بچے تو بچے ہوتے کھا پی لیا بچے خوش ہو گئے ہنسنے لگے کھیلنے لگے غلام ساتھ میں تھے ان کو خیال ہوا جس تھوڑی دیر کے بعد یہ جائیں گے مسلے پر کھڑے ہو جائیں گے تاجر پر اور دن بھر حکومت کے کام کرنے تھوڑا سا وقت بچا ہے میں ان کو لے کروں تاکہ یہ تھوڑی دیر آرام کر لیں تاجر سے رہے تو غلام نے سلسلے سے کہا میرے ممی اب تو چلے بہت دیر ہوئی تو میں ٹھہر جاؤں میں نے ان بچوں کو روز اسے دیکھا تھوڑی دیر ہنستا ہوا یہ ہر بچہ میرا جائے پوری ان کو ذمہ داری مجھ پر ہے جب تک ترکیے ایک اقتدار ملتا ہے تو اس کا بلند بنتا ہے بغیر تجزیے کے انتظار ملتا ہے انسان پھر اور بنتا ہے اس عورت نے خوش ہو کر کے کہا بھائی امیر المین سب تمہیں ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں کیسے لوگوں نے عمر کو امیر المین بنا دیا بالکل برا نہیں مانا مسکرا کر کہا بہن کل آ جانا تو امیر المین کے پاس تمہارے بچوں کا انتظام ہو جائے گا بھائی تم یہ بتاؤ تم کہاں میں ہو میں بھی وہی نہیں جاؤں گا وہ سوچے کہاں میں جاؤں گی امیر المین کے پاس یہ کہاں ملے گا اتنا شریف انسان اتنا موسم انسان پر میں بھی وہی نہیں جاؤں گا اب جو دوسرے دن وہ عورت آئی امیر المومنین کے پاس اپنے بچوں کا بچہ لے کر نے دیکھا او ہو یہی تو ہیں امیر المومنین جنہوں نے آ کر کے رات میں میری اور میرے بچوں کی خدمت کی جاتے جاتے جب جانے لگے نے کہا بہن بچوں نے کھانا کھا لیا ہے جب وہ برتن میں کھانا بچا ہوا ہے تو تم کھا لیا اور پھر آرام کر لینا صبح آ جانا اصل مہینے کے بعد وہیں ان شاء اللہ جاؤں گا مجھے دل میں یہ ہمارا امیر ایک ایک ایمان والا فخر کرتا تھا اس پر اتنا عظیم ہے ہمارا امیر میں اللہ تعالیٰ مدینہ ہوگا نام آیا مدینہ اس زمانے میں مدینہ پڑا تو بلکہ کی ضرورت ملک نام کام سے بندہ ہے بڑے بڑے تاجر آ گئے حضرت کے بندہ آپ ہمارے ہاتھ دے دیجیے کیا بھاؤ ہوگی جیسے جب پیاز کی شارٹیج ہوتی ہے لہسن کی شارٹیج ہوتی ہے تو جس نے اسٹاف کیا ہو اس کو زیادہ بھاؤ ملتا ہے نا لوگ اسی طرح اسٹاف کر کے رکھتے ہیں تو مریض میں بندہ بالکل نہیں تھا حضرت عمر کا حضرت عثمان کا وہ بندہ آیا تھا بڑا تجارتی کا اپنا آیا تھا حضرت عثمان نے پوچھا کیا بھاؤ ہوگی انہوں نے کہا کہ حضرت عام دنوں میں تو اتنا بھاؤ نہیں دے سکتے تھے لیکن اس وقت مارکیٹ میں یہ ڈیمانڈ ہے آپ کا گنا جتنے کا آیا ہے اس کی ڈبل قیمت دے گی لاکھ روپئے کا آپ کما لے دو لاکھ دے حضرت عثمان نے فرمایا نہیں یہ قیمت کم ہے مجھے اور زیادہ قیمت ہے اب لوگوں نے سوچا کہ بھائی اگر اور زیادہ قیمت دیں گے تب سبزی ہمارا تو مل ہی جائے گا لوگ ضرورت میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈبل کی وجہ تین گنا لے لیجیے ایک لاکھ کا والے تین لاکھ لے لیجیے اور دوستوں بول رہا ہے ہی کم ہے کرتے کرتے تقریباً چار یا پانچ گنا تک پہنچے اس کے بعد کا جنہوں نے کہا حضرت اس سے زیادہ تو ہماری ہمت نہیں ہے حضرت عثمان نے کا نہیں ایک اور تاجر ہے ایک اور خریدار ہے اس سے بات ہوتی ہے وہ مجھے اس سے زیادہ دینے کی کر چکا ہے تو ان تم لوگ رہے ایسا کون سا تاجر ہے ایسا کون سا ہے جس نے اس سے زیادہ کام کو آپ کیا ہوا ہے آپ نے خرچ کر کے کہا کہ بس اس سے زیادہ کی ہماری طاقت نہیں ہے اب اگر کسی نے اس سے زیادہ کا آفر کیا ہوا ہے تو آپ اس کے ہاتھ بھیج دیجیے فرمایا اس سے زیادہ کا آفر کیا ہوا ہے مجھے عالم نے اس نے کہا ہے اب تم نے جو بھاؤ لگایا ہے نا ان سے دس گنا بھاؤ میں میرا رب نب گرتے خریدے گا اور اس کے بعد اپنے غلاموں سے اور اپنے ملازموں سے کہا مدینے کے مسلمان کے اور عثمان پیسے کمائے گا نہیں نہیں عثمان پیسے نہیں کمائے گا جاؤ جا کر اعلان کر دو یہ سارا اللہ مفت تقسیم ہوگا جس کو جتنی ضرورت لے کر جاؤ اور تاجروں سے کہا جاؤ تم لوگ اپنے گھر بیٹھو میں نے اپنے اللہ کے ہاتھ سے دس گنا زیادہ قیمت پر یہ بندہ پیش کیا مال آتا ہے تو انسان قارون بچتا ہے قارون ساری دنیا میں پریشانیاں کیوں ہیں والے پریشان رہتے کیوں بازا نہیں ہو رہی ہے دھاگا نہیں ملتا جان نہیں ملتا کئی بھاؤ میں نہیں ملتا کبھی کب ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے یہ آپ پریشان ہیں پورا پورا پیاز کا انسان گوداؤں کے اندر رکھا ہوتا ہے اوپر اوپر دکھ جاتا ہے ایک دانا باہر نہیں نکلتا ایک پیاز باہر نہیں نکل رہی پورا اسٹاک دکھ گیا اور اس کے بعد وہ تاجر نے دوسرے کے ہاتھ دے دیا دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ دے دیا ادھر مارکیٹ بالکل خالی ہو گئی ہر لوگوں کے پاس استعمال کرنے کے لیے سامان نہیں رہ گیا اور اوپر اوپر بک رہا ہے تو اوپر نفا کما رہے اور ان کے بعد بعد سے جو خریدتا ہے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور طریقے سے اس کو بیچتا ہے اور جو اصحاب اقتدار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس لیے یہ اقتدار والے اپنے وقت کے گراؤنڈ بنے ہوئے اور وہ دولت مند اپنے وقت کے فاروف بنے ہوئے کیوں دل سب علم آتا ہے تو انسان خدا بنتا ہے اقتدار آتا ہے انسان کا بنتا ہے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے دولت آتی ہے انسان قارون بنتا ہے علم آتا ہے انسان کا توازو پیدا ہوتا ہے آج بھی آتی ہے اقتدار آتا ہے آج بھی آتی ہے دولت آتی ہے انسانوں کی محبت آتی ہے انسانوں کی خدمت کا جذبہ آتا ہے اور یہ دنیا میں اور برکتوں بھر جاتی ہے کیا ہے تنقیا اللہ کی عظمتوں کو پہچاننا اپنی کمزوریوں کو پہچاننا یہ بات اللہ کی عمارت اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک اپنی عمارت نہ حاصل ہو جب اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے تو اپنی کمزوریاں نظر آتی پھر کوئی بڑا بول نہیں بولتا پھر سب کو سمجھ میں آتا ہے بڑائی تو صرف اللہ کے لیے تو چونکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے اللہ کو اچھا لگتا ہے سب کو اللہ سے مانگے سب لوگ اللہ سے سوال کریں اور مانگے بغیر اللہ کیسے نہیں جو دینی ہوتی جو نعمت اللہ کو دینی ہوتی اللہ کہتے ہیں مانگو اللہ کو اچھا لگتا ہے مانگو سمجھیں گے لیکن حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام کو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عراق سے نکال کر ملک شام پہنچایا اور پھر ملک شام سے مکہ مکرمہ پہنچایا حضرت اسماعیل کو وہاں آباد کرایا اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور کی تیاریاں تھیں لایا گیا تھا حضرت ابراہیم کو عراق سے اٹھا کر اسی لیے کوئی نے تو اللہ کہتے تھا لیکن اللہ کو ماننا اچھا لگتا ہے اس لیے جب کعبہ بن گیا اللہ نے حضرت ابراہیم سے کو حضرت ابراہیم نے بھی سوچا آپ کو ایسی چیز مانگو جو اللہ کے زمانے میں بھی ایک ہی ہے اور ساری نعمتیں تو بہت ساری مطلب میں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ نے اس موقع سے بانٹا ہوا ہے ایک ہی نعمت کی وہ اللہ کے خزانے میں کیا مانگا پپنا وباسیم رسول منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اے اللہ یہاں جو قوم آباد ہوگی ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیجیے گا جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تربیہ کرے انہیں کی خاطر سے یہ سب کچھ کرایا گیا تھا پھر انہیں کی دعا کیوں کرائی جا رہی تھی کہ اللہ کو مانگنا ایسا تھوڑی حضرت ابراہیم نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا نہ مانتے تو حضور فیصلہ نہ کرتے نہیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو توفیق کی اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے مان لینے کے نتیجے میں اب اللہ کے فیصلے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر ہوئی اب قیامت تک حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا فیض جاری رہے گا وہ سب نے حضرت ابراہیم کو بھی حصہ ملتا رہے گا اس لیے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا اور اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم میرے باپ ابراہیم نے جس پہ مقبل کی دعا کی تھی وہ میں ہوں تو اللہ کو ماننا اچھا لگتا ہے اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہمیں ماننے کا طریقہ مل جائے بس جسے کا طریقہ مل گیا منظوری کا دعا سپت کا کا دائیں جس کو مانگنا آ گیا اس کو ہر خیر مل گئی سونا آ جائے مانگنا آ جائے ایک بزرگ اب اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے اپنے اتنے کام ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے کے کمانے لیے ان کے کام تو ضرورت پر, پر چلتے اب ان کے پاس جو مہمان آتے تھے جو ہے وہ کھلا دیا نہیں ہے تو کسی سے سے لفظ پکا دیا کہیں اللہ نے بھیج دیا تو ادا کر دیا نہیں آیا تو کچھ دن باقی رہ گیا ان بزرگ کے اوپر کافی قرض تھا وہ قرض اس لیے انہوں نے قرض لے کر گھر بنایا تھا قرض لے کر جائیداد بنائی تھی قرض لے کر اللہ کے بندوں کی خدمت کی اچانک ہو گئے بیمار لوگوں کو لگا کہیں حضرت رکنا ہو گئے تو ہمارا تو کہنا تو رک جائے گا تو جتنے قرض کے قرض خار ہاں تھے وہ سب آ گئے اگر بیٹھ گئے سب کے اپنے اپنے مطالبے سب کے اپنے اپنے تقاضے ہیں میرا دو ہزار ہے میرا پانچ ہزار ہے میرا دس ہزار ہے میرا تین ہزار ہے میرا اتنا میرا اتنا حضرت کے بعد دینے کے لیے کچھ گرے سب بیٹھے ہوئے حضرت کی نہیں نہ کر لیٹے ہوں گے اچانک آواز آئی کوئی بچہ حلوا مل رہا ہے دونوں نے خالی ہوتا تھا بولا بولے کتنے کا ہے تیرا حلوا سم بڑا خوش ہوا میرا تو دن بھر کھیل کر کے تھوڑا تھوڑا ملتا ہے ایسا تھا لکھا مل جائے گا میں جلدی سے جا کر کے اما کو پیسے دوں گا وہ بےچارا کسی بیوہ کا بچہ تھا یتیم بچہ تھا وہ بیما گھر میں اگوا بناتی تھی دیتی تھی بچہ پھیلی کر کے بیچتا تھا وہ جب دو پیسے بیچتے تھے اس کے گھر میں چولا جیسا تو اس نے انسان لگا کر کے بندہ پورا حلوا ہلوائی کی ہاتھوں سے کہا اس کا سارا حلوا لے کر یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا سب میں تقسیم کر دو سب کو حلوا پھیلا پانی پھیلا لیکن قرض بھی اسی لیے ہوا تھا اس پر ایک آتا تھا اس کو کھلاتے کھلاتے تھے حلوا لے کر تقسیم کر دیا گیا سب کو حلوا کھلایا پانی کھلایا اس بچے کا جو حصہ تھا اس کو بھی کھلایا پانی کھلایا ختم ہو گیا مدرس آرام سے لے گئے خالی میں اپنا کام کر کے گھر پا کے بیٹھ گئے اس بچے نے کہا میرا پیسہ کا بیٹا پیسہ ہے یہ سب لوگ بھی پیسہ لینے آئے ہیں وہ بھی بیٹھ جانے ہیں ان کو دینے کے لیے نہیں میرے پاس لاکھوں کی ضرورت ہے تیرے اس کو دینے کے لیے کہاں جو کرتے سنا وہ تو رونے لگا میری امت نے مجھے مارے گی اس نے مجھے اگلا بنا کر دیا تھا دہلی کر کے بیچنے کے لیے اب جب وہ رونے لگا تو ان کی رجائی سن کر نہ معلوم کتنے کو ترنگ آ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھ آ گئے بس تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اپنے کسی بندے کو بھیجا جو اتنی رقم لے کر آیا کی خدمت میں جس سے اس حلوا والے بچے کے پیسے بھی ادا ہو گئے اور جتنے قرض فرض سب کا قرض ادا ہو گیا سب کو انہوں نے دے دیا ان کے بعد وہ دنیا سے جو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے دے دے کر مقروض ہوتا ہے اللہ اس کو اس دنیا سے مقروض جانے نہیں دیتے kepada Tuhan Yusuf dan kembali. Maka dalam mujizat itu dari dosa. Rupanya sudah bentuk kita korbannya बहुत कुछ मेहमानों की आमद हो रही बताए तो जरा कुछ नहीं आशा कर दिए قرض لیتے تھے مہمانوں پر کرتے تھے قرض لیتے تھے مہمان اتنا قرض لیتے تھے اتنا قرض لیتے تھے کہ ان کے سر پرت اور ان کے قطر حضرت مانا سکیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہونے لگی بھائی اتنا قرض لیتے ہیں اس کی ادائی کے یہ سارے بڑے سمجھاتے تھے بڑوں کا اپنا کام ہے وہ سمجھاتے تھے ان کا اپنا ایک مقام تھا رحمۃ اللہ علیہ کا کے پاس پہنچا کہ ہم لوگ یوسف کا ہندوستان بند کرو پردر یوسف لگ لینا بند نہیں کرے گا لیکن بالکل ڈرے نہیں ممروز نہیں جائے گا ان شاء اللہ ایسا اللہ کا کرے گا یو نہیں جائے گا ان شاء اللہ اور وہی ہوا اسی لیے اس کے اوپر قرض ہوا تھا اللہ کے ایک بندے پر وہ اسی لیے ہوا تھا نا تم کو اپنی جائیداد تھوڑی بنانی تھی اس کو تو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ میرا یہ بندہ دنیا کا مقرور واپس نہیں جائے گا سب زیادہ ہو گیا سب چلے گئے جب سب لے کے چلے گئے تو حاضروں نے کہا حضرت یہ بات سمجھ لیں جن کو سمجھ جائیں گے آپ نے اللہ سے دعا کیا اللہ نے کسی کو بھیجا انتظام ہو گیا یہ بچے کو بلا کر کے کیوں رلایا آپ نے فرمایا جن کو ماننے والے سمجھے رونے والا کوئی نہیں تھا اور میں دیکھ رہا تھا اللہ کی رحمت کسی رونے والے کے رونے کا انتظار کر رہی ہے کوئی روئے تو اترے میں نے سوچا یہ تو رونے سے رہے یہ جتنے درد مانگنے آئیں گے تو روئے گے کوئی رونے والا ہو تو اللہ کی رحمت اترے جیسے بچے کی آواز کام میں پڑی گا بس مجھے تو اس کو رلانا تھا جیسے ہی وہ رویا اللہ کی رحمت اتری آج دنیا میں محنت کرنے والے بہت ہیں رونے والے بہت کم ہو گئے اللہ نے رونے بنا رونے والے جب رو کر اللہ کے ایسا تھے بلب کر روتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ معصوبوں کے سردار اور ایسا ملت ملت کر روتے تھے کسی نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کیا دعائیں مانگتے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا حضور ایسا ملت ملت کر رویا کرتے تھے کہ حضور کی دعاؤں کو سمجھنا مشکل ہوتا تھا لیکن بعض دعائیں ہیں اتنا کثرت سے حضور مانگتے تھے ہمیشہ مانگتے تھے کہ مختلف دنوں میں الگ الگ اوقات میں سنتے سنتے سنتے سنتے وہ جملے میرے سمجھ میں آ گئے گئے اور اور مجھے یاد ہو پھر حضرت عائشہ نے یہ جملے نقل فرمائے اللہ ولا ولا اور ساتھ یہ جملے نقل فرمائے اللہ کو رونا پسند ہے اللہ کو مانگنا پسند ہے اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اللہ سے مانگے کسی بھی اللہ تعالیٰ نے بولی تو وہ مانگنے پر لگا رکھا ہے پتہ ہے اللہ کی محبت ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں بغیر عبادتیں نہیں قبول ہوتی مانگے بغیر عبادتیں نہیں قبول ہوتی ہمارے ماننے میں جو کمی رہ جاتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کرنے کا انتظام کرتے ہیں ایسا انتظام کیا اللہ نے اس کے گرد گرد اللہ نے جو فرشتے لگا رکھے ہیں اب اللہ کا لکھا بڑا ہوگا کوئی اللہ کا لگا اب چھوٹا سا ہوگا عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہوں گے وہ کہتے گے آٹھ فرشتے تو وہ ہیں جنہوں نے کو اٹھایا ہوا ہے اس کے علاوہ کہ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے نے پوچھا حضور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے اور آپ کتنا بڑا ہے حضور نے فرمایا تم نے ریگستان دیکھا ہے ریت کا میدان برمور نہ دیکھو تو اور کون دیکھے گا جب حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں جنتا ایئرپورٹ سے اتر کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں کیسے بڑے بڑے ریت کے میدان نظر آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں کیسے بڑے بڑے ریت کے میدان نظر آتے ہیں ہم لوگ تو نہیں سفر کرتے ہیں وہاں اور اب تو پورا علاقہ اس لیے حضور نے بنایا ریت کا کوئی بڑا میدان کے اتوار تک ریت تھی اور اس میدان میں بیچ میں ایک رنگ ڈال دیا جائے یہ انگلی میں پہننے کا نہیں ایک رنگ ڈال دیا جائے تو اس میدان کے مقابلے میں اس رنگ کی کیا ہے جب یہ بات سن سمجھ لے آئیں گے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان کی یہی پوزیشن ہے جیسے اس ریس کے میدان میں پڑا ہوا ہے اندازہ لگے اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی ساتوں زمین ساتوں آسمان جن سے ساری رہنے کھائیں گی سارا سو دیکھیں شامل ہو گیا یہ نظام فلک کی اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جتنے حصے کا ہم کو علم ہو گیا ہے اتنا حصہ بھی اتنا بڑا ہے کہ روز کی ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ دیں گے لاکھوں دیے لگاتی ہے روشنی کی طرف نام سے کرتی ہے سب کو پتا ہے ہر پڑھے لکھے طالب علم کو معلوم ہے ایک سیکنڈ میں روشنی تین لاکھ کلو میٹر سفر طے کرتی ہے سیکنڈ میں تین لاکھ کلو میٹر کا سفر طے کرتی ہے روشنی کتنی تیز رفتار روشنی ایک پار سے دوسرے پار تک جانے میں لاکھ ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے آسمان اور یہ زمین ان سب کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ریت کے میدان میں پڑا ہوا کریں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کے مقابلے میں کرسی کی یہی پوزیشن ہے بڑا اللہ کا لیکن خوب یاد رکھیں اتنا بڑا عرض ہی اللہ سے بڑا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ میں رہتے ہیں بے وقوف ہے کوئی اسی جگہ رہ سکتا ہے جو جگہ اس سے بڑی ہو ہم جس کمرے میں رہتے ہیں وہ کمرہ ہم سے بڑا ہوگا تبھی ہم رہ سکتے ہیں نا ہم جس بیڈ میں سوتے ہیں وہ بیڈ ہم سے بڑا ہوگا تبھی ہم سو سکتے ہیں نا ناؤینا اگر اللہ ہم سے میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بڑا ہو گیا سمجھنا بتائیے کا مطلب یہ ہے اللہ کا سے خاص تعلق ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں باقی یہ پوری کائنات اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اپنے اندر سما سکے اللہ پوری کائنات سے بڑے ہیں اور اللہ نے مجھے وہ میں آپ کو نہیں لگا تم کو تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ وہاں ہوتے ہیں کیا حیثیت ہے کائنات باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ پورے ہم میں چاروں طرف پڑی کر رہا ہے فرمایا پتا ہے مریض کیا کرنے یہ مریض کے ایمان والوں کے دعا اللہ جتنے نیک ہے سب کو معاف کر دیجیے اللہ جتنے توبہ کرنے والے ہیں سب کو معاف کر دیجیے اصل میں سورت الغاب کے لیے آیا کہ نے دلاوت کی تھی اس میں یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لیکن اب اس مضمون پر میں اللہ کی گفتگو اگلی ملاقات میں گفتگو کریں گے کسی مضمون سے غریب لانے کے لیے تک کی ساری بات ہو رہی ہے یہ جو بیچارے محنت کرنے والے ہیں یہ تو بہت بہت ہے مطلب لیکن ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے جتنی دعا کی کرتے ہیں جتنا رونے دھونے کی کرتے ہیں اس میں کمی ہو رہی ہے نا چلو ان کے ساتھ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے اللہ اس کمی کو معاف ہو رہا ہے لیکن یہ اسی کی کمی پوری ہوگی جو اپنی پوری کوشش کرے گا پھر کمی رہ جائے گی اور جو اپنے کو دعا سے وہ مطلب نہیں سمجھے گا جو مانگنے سے مستم مطلب وہ نہیں سمجھے گا جو یہ سمجھے گا بس ہم نے اپنا فارمیلٹی ادا کر دی فریضہ پورا کر لیا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی اور جس کے اندر پڑھائی ہوگی اس لیے کہ مانگنے کی بنیاد ہے محتاجگی جو اپنے کو محتاج سمجھتا ہے وہ مانگتا ہے جو اپنے کو مطلب کبھی سمجھتا ہے وہ نہیں مانتا ہے اگر کوئی شخص اپنے کو اندر سے محتاج نہیں سمجھ رہا کمزور نہیں سمجھ رہا تو اس کا ماننا بھی دکھاوا ہے اور اس کے بعد یہ ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کیا اترے گی اللہ کی لاگت اترے گی اللہ ہم سب کو محتاج کی نصیب فرما دے مخلوم آگے محتاج کی بلزت ہے کے آگے محتاج کی ملزت ہے اللہ مخلوم کے سامنے کی محتاج کی سے ہماری ہمیشہ حفاظت فرمائے اپنے در کا اللہ سے محتاج بنائے اپنے در کا اللہ سے مانگنا اللہ کو پسند ہے مانگنا فرشتوں کی سفت ہے اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو مانگنے کے لیے لگا رکھا ہے ان کو تم بھی مانگا کرو اللہ مجھے بھی مانگنے والا بنا دے آپ کو بھی مانگنے والا بنا دے بڑا ہی ہم اللہ کو سنتی ہے ہمیشہ کا خیال رکھے اللہ بڑا ہی ہمارے دل کے اندر نکال ہے اللہ کو آج بھی پسند ہے انتظاہی پسند ہے سباد کو پسند ہے جتنی نعمتیں اللہ کی بڑھتی جائیں جتنی ہماری آج کی بڑی ہے لیکن ہم درختوں کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں جن کا آپ پھل بڑھتے جاتے ہیں اس کا آپ آگ بھی بڑھتی جاتی ہے ایسا نہیں ہونا میں پھل زیادہ ہو اس کا پھل زیادہ پھل زیادہ ہوتے ہیں اس کا پھل جھکا ہوتا ہے اس شام کے اندر آگ بھی ہوتی ہے جتنی نعمتیں بنے اتنی اللہ ہمارا شکر بڑھے جتنی نعمتیں بنے اتنی ہماری حاضری بڑھے اتنا ہمارا توازو بڑھے جتنی نعمتیں بنے اتنی ہمارے اندر عبدیت بڑھے یہ چیز ہے انسان کو عمر ہونا عجیب دیکھو جیسے جیل کا مزاج اس کو جتنی زور سے زمین پر پٹ کو اتنا وہ اوپر جاتا ہے کتنی طاقت سے زمین پر پڑھو گے کتنا وہ عمر جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو عمر اٹھانے کا اللہ نے یہی فارمولہ بنایا ہے اور تمام اللہ جی رب جو کتنا زیادہ اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ اسے اور جو کتنا زیادہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا کرے گا تو جو بڑا بننا چاہتے ہیں وہ نادان ہیں انہیں بڑا بننا نہیں آتا جو بڑے نہیں بننا چاہتے وہی سمجھدار ہے اللہ انہیں کو بڑا بنا نہیں جو بڑا بننا چاہتا ہے دنیا میں اللہ اسے بڑا نہیں بناتے اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں اللہ اسے بے کر دیتے ہیں اللہ کو اس مخلوق کی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں اور جو بڑا نہیں بننا چاہتا چھوٹا بنتا ہے آج بھی اختیار کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں بڑا بنوں اللہ اسے بڑا بناتے دنیا میں بھی اللہ اسے بڑا بناتے ہیں بھی اللہ اسے بڑا بناتے اللہ بڑا کی جذبات ہمارے اندر سے نکال کمر سے اللہ ہماری عبادت فرمائے اللہ ہمیں توازو نصیب فرمائے آج بھی نصیب فرمائے دعا تعالیٰ ہمیں بنائے زندگی ہر ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے اللہ کے دین کی محنت کرتے رہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہیں اور ہمیشہ یہ احترام کرتے رہے اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا اور یہ احترام صرف زبان سے نہ ہو بندہ شکار ہو جائے گا یہ احترام ہمارے دل میں ہو ہم دل سے اس کا احترام کر رہے ہوں اور زبان سے کہہ رہے ہوں جب بندہ انکار کرتا رہتا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا اللہ مجھ سے کچھ ہوا کتنا اچھا ہے میرا بندہ کتنا اچھا ہے دیکھو میری انکار کر رہا ہے سے مجھ سے کچھ نہیں ہوا اللہ ہاں میرے بندے تجھ سے واقعی کچھ نہیں ہو سکتا لیکن تو مجھے دیکھ مجھ سے کیا ہو سکتا ہے اب میں تجھے اپنی شایا نشان جہمتیں دوں گا اور اپنی شایا نشان جنت عطا کروں گا اللہ مجھے بھی عطا کرے آپ کو بھی عطا کرے اس کے لیے ضرور ہوتا ہے میرے دوستوں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے اور یہ اندر کی تبدیلی لانے کے لیے ذکر و کی محنت کرائی جاتی ہے یہ جو محنت کرائی جاتی ہے نا اسی لیے محنت کرائی جاتی ہے تاکہ اندر تبدیلی آئے جب اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو انسان بالکل بدل جاتا ہے اس کی شخصیت بدل جاتی ہے اللہ کو خوب محنت کرنے کے لوگ اور اس محنت میں بھی ڈر لگتا ہے اگر اپنے کو کسی کے حوالے بغیر محنت ہوگی تو پھر وہی بڑا جائیں پھر وہی نب کو بڑا بن جائے گا اور کمال اس نقطے کو ہم سمجھیں نفس بڑا بنتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں خدا بنتا ہے ہاں۔ یہ ہے نفس کی بڑا جب کسی کا نفس سے بڑا بنتا ہے تو وہ صرف بڑا نہیں بنتا وہ خدا بنتا ہے خدا اور جو نفس کی بڑائی مانتا ہے وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ نفس کو خدا مانتا ہے اور یہ کوئی ایسا نتیجہ نہیں ہے جو چند مقدمات کو جوڑ کر کے کوئی تاریخ میں نکال رہا ہو یہ تعالیٰ نے بیان کروایا اس کا سمایا فرمایا ہوا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے یہ ہے نفس کا خدا بننا کے ہاں۔ تو ہمارا آپ کو بڑا نہ بننے پائے اس کی خاصی ضرورت ہوتی ہم کسی کو بڑا بنائیں ہم اس سے مشورہ کریں ہم اس سے پوچھیں اپنے حالات اس کو بتلائیں اور جن کو ہم نے بڑا مانا وہ بھی اپنے کو بڑا نہیں دیتا اس نے بھی کسی کو بڑا مانا اس نے بھی کسی کو بڑا مانا اس نے بھی کسی کو بڑا مانا اس نے اپنے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مانا اور انہوں نے بھی اپنے کو بڑا نہیں کہا وہ تو اللہ تعالیٰ اللہ میں آپ کا غلام ہوں میرا باپ آپ کا غلام ہے میری ماں آپ کی باقی ہے اللہ میں تو خاندانی آپ کا غلام ہوں آپ کی ابھی اللہ میری پریشانی آپ کے قبضے میں ہے ماں کی یا اللہ آپ کا جو فیصلہ ہو وہ میری زندگی میں نامی ہوتا ہے آپ لفتی یا آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سو ہوتا ہے کوئی اپنے کو بڑا نہیں کرا ہم نے جس کو بڑا مانا وہ اپنی بڑائی کا انکار وہ جس کو بڑا مان رہے ہیں وہ اپنی بڑائی کا انکار کر رہا ہے وہ جس کو بڑا مان رہے ہیں وہ اپنی بڑائی کا انکار کر رہا ہے سب مل کر حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان رہے ہیں وہ اپنی بڑائی کا انکار کر رہے ہیں تو پھر بڑائی کسی بڑائی صرف اللہ کی ہے صرف اللہ تو ہم کو نظر نہیں آتی نا اس لیے ہم کو درمیان میں کوئی واسطہ چاہیے کوئی ذریعہ چاہیے حقیقت میں کی بڑائیوں کا انکار ہوتا جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کی بڑائی کا خراب ہوتا ہے یہ طے نہ تو ہی ہم چاہے جتنے جیب بن جائے اور ہمارا نقص اندر بڑا بن کر بیٹھ جائے گا اور جیسے ہمارا نقص بڑا بڑا ہم اپنے نقصان کریں گے چھوٹی سی حقیقت ہے اللہ کے سمجھ میں جس کے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے جس کے نہیں سمجھ میں آتی اس کو باتیں سمجھا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ کرے سمجھ میں آ جائے سب کے سمجھ میں آ جائے پوری دنیا کے سمجھ میں آ جائے پوری انسانیت کے سمجھ میں آ جائے پوری امت کی کوئی کوئی نعمت اور دولت واپس اب میں نے یہ نعمت جن بڑوں کے ذریعے ہم کو ملی ہے ہمارے لیے معاملہ بنے گا ہم ان کے شکر گزار ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ کو تو ماننا پسند ہے ہم ان کے لیے اللہ سے مانگیں اللہ سے دعا کریں گے اللہ آپ ان کو اپنے کایا میں خان حجر عطا فرمائیے آپ ان کے درجات بلند فرمائیے یہ سارے ثواب یہی ہے کوئی نیکی کر کے اللہ سے درخواست کرنا ہے اللہ اس کا ثواب فنا فنا کو پہنچا دیجیے اس لیے کہ ان کے ہم پر احسانات ہیں ان کی محنتوں سے ہدایت کی ہے نعمت ہمیں ملی ہے اللہ اس کا ثواب فنا فنا کو میرا بندہ اس ہو گیا میری عبادت کی مجھے یاد کیا میں نے سواب دیا فلا فلا کو پہنچا دیجیے کو ان بھی پہنچا دو جن کے لیے میرا بندہ مانگ رہا ہے اور اس کے حصے میں بھی لکھ دو اس کے لیے ثقافت کر رہا ہے میں اس کو محروم نہیں کروں گا تو بزرگوں کو جو ہم ہمارے ثواب کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا بھلا ہوتا ہے اس میں بھی ہمارا نفع ہوتا ہے اور پھر جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی احساس فراموش ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مقامی بات فرمائی میرے پاس ضرور جاتا ہے تو میں بھی پلٹ کر دعائیں کرتا ہوں جن کے پاس پہنچے گا جن کی روحوں کے پاس پہنچے گا وہ احسان فراموش ہوگی وہ پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے اور طرف سے گھوم پھر کر ہمارا نفع ہی نفع ہوتا ہے بھلا بھلا ہی ہوتا ہے اللہ کرے ہمیں نفے کا یہ کرنا آ جائے اس لیے ہم پہلے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے سارے سماپت کریں گے پھر ان شاء اللہ دعا کریں گے اللہ محمد محمد وسلم اللهم على اللهم صل على سيدنا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد يا فقير اللبس أدركني للبسك الخفي اللهم صل على سيدنا محمد پھر مراقبہ کر لیں آنکھیں بند کر لیں سب کچھ اکار لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو صحت کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گنا ہو رہی اور میرا دل کہہ رہا ہے زبان زبان چالو سے کر رکھیں کو کچھ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا رہا ہے میں سن ہوں Thank you. سبحان ربي العلي العظيم والصلاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفي غير عالم ما في عاجز كمزور فتنين اللہ بہت کمزور ہے اللہ بہت کمزور ہے اللہ تو کمزور ہے اللہ کرتے میں ڈوبے ہوئے اللہ کون سا گناہ ہم سے باقی رہا ہے اللہ مجموعوں میں بھی گناہ کیے تنہائیوں میں بھی گناہ کیے ٹونے بھی گناہ ہوئے بڑے بھی گناہ ہوئے اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے اللہ جان کوئی گناہ کیے انجانے میں بھی گناہ کیے ہے اللہ اللہ ہم کو اپنے گناہ کر کر کے بھول گئے اللہ آپ کو نہیں بھولتے آپ کو تو سب معلوم ہے اللہ آپ کے پاس واپس آنا ہے اللہ مجھ کو تو دنیا میں نہیں آئے آپ کے پیدا کرنے سے آئے آپ کے بلانے سے واپس جائیں گے اللہ کے جواب دینا ہے اللہ ہم تو اپنے سجدوں کا حساب نہیں دے سکتے اللہ ہم اپنے گناہوں کا حساب کیسے دیں گے اللہ ہم تو آپ کو اپنی نمازوں کا حساب نہیں دے سکتے اپنے روزوں کا حساب نہیں دے سکتے اللہ اپنے صدقات کا حساب نہیں دے سکتے اپنے ذکر و تلاوت کا حساب نہیں دے سکتے اللہ کچھ بھی آپ کے کایا نیچ نہیں اللہ ہمارا احمد گناہوں سے اٹا پڑا ہے اللہ کیسے حساب دیں گے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف کر دیجیے اللہ آپ کو تو معافی مانگنے والے بندے اچھے رکھتے اللہ رونے والے بندے اچھے لگتے ہیں آنسو بہانے والے بندے اچھے لگتے ہیں اللہ آج تو جوان کون بھی رو رو کر آپ سے معافی مانگ رہا ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ پاک ہم فرما دیجیے اللہ بہت فکروں کے زمانے میں ہم پیدا ہوئے اللہ خود سے تو نہیں پیدا ہوئے آپ نے پیدا کیا ہے اس زمانے میں اللہ ہمیں فکروں سے بچا دیجیے اللہ ہمیں فکروں سے بچا دیجیے اللہ فکروں سے بچا دیجیے اللہ ہمارے نفس کا تجزیہ فرما دیجیے ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دیجیے اللہ ہمارے قلوب کا تجزیہ فرما دیجیے اللہ ہمیں ترالی مجرم ہے ہمیں تمام گناہوں کا اقرار ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ آئندہ پانچ سال زندگی نتیج فرمائیے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے اللہ ہماری نگاہیں بہت میلی ہو گئی ہے بہت جلدی ہو گئی ہے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے اللہ گندی نگاہوں سے تو کے لیے کوئی حق کا دیدار نہیں کر سکے گا اللہ آپ کا دیدار تو پانچ نگاہ ہمارے کر پائے کریں گے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دیجیے اللہ گندے محبت نہیں آتی اللہ اس لیے تو شیطان کر کے ہمارے دلوں کو گندہ بنایا ہے تاکہ اس میں آپ کی محبت نہ آنے پائے آپ کی محرفت نہ آنے پائے اللہ ہم آپ کی محبت کے محتاج ہے آپ کی محرفت کے محتاج ہے اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے آپ کا بھی دشمن ہے اللہ پل فرما دیجیے اللہ ہمارے دلوں کو معاف کر دیجیے اللہ ہمارے دینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے ہماری ہڈی ہڈی کوٹی کوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرمائیے ہمارے اندر سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ ہم گناہ کر کر کے بہت نویل ہو چکے اللہ مزید دلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ گناہوں کی دلت سے بچا دیجیے صاحب کی عزت نصیب فرمائیے اللہ اگر آپ معاف کر دیں گے احتجاج مایوس ہوگا فحص سوہے گا اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے آپ کا بھی دشمن ہے اللہ حضر اللہ دیجیے اس کو اللہ حضر اللہ دیجیے اللہ بہت پروا دیجیے اللہ اگر آپ نے نہ معاف کیا اور اللہ ہم اسی قابل ہے کہ ہمیں نہ معاف کیا جائے ہمارے گناہ اس سے زیادہ سخت ہیں لیکن اللہ اگر آپ نے نہ معاف کیا شیطان ہم پر ہنسے گا کہیں بنے دیکھو بڑی امیدوں کے ساتھ جیسے معافی مانگنے وہاں بھی معافی نہیں ملی اب بتاؤ کہاں جاؤ گے مجھ سے بچ کر اللہ نے ہم شیطان سے کیسے بچ سکیں گے اللہ کے احساس کو لگا دیجیے اللہ کے احساس کو رلا دیجیے اللہ کے احساس کو کا موقع نہ دیجیے اللہ آپ سے حضرت بولتا شراب اور السلام نے حضرت سے ان کے بھائی نے کہا تھا بڑا دشمن بھیا دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے پرور عالم ہمارا آپ کا مشترک دشمن ہے جیسا اللہ اسے ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اللہ اسے ہنسنے کا موقع نہ دیجیے بڑا دشمن صاحب اللہ کافروں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے مشرقوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اللہ ہم نے معاف نہ کیا تو بتوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا اس کو ہنسنے کا موقع ملے گا اللہ سب کو مایوس کر دیجیے اللہ ہمیں اللہ ہمیں اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے اللہ بہت برے ہیں لیکن آپ کے نام لیوا ہے آپ کے نام لیوا ہے اللہ اگر آپ نے ہمیں نواز کیا اللہ آپ نے اگر ہمیں نواز کیا ہمیں سو فیصد یقین ہے آپ کے محبوب کا دل بہت دکھے گا آپ کے محبوب کو بہت تکلیف پہنچے گی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت آنسو بہائے ہیں بہت خون بہایا ہے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں بہت دعائیں کی ہیں اللہ اگر ہماری دعائیں شامل نہیں ہیں کہ آپ کے دربار میں طرح سے قبولیت حاصل کرے اللہ ہمارے آلہ کی دعاؤں کے سستے میں ایسا اپنے محبوب کی دعاؤں کے سستے میں اللہ نے معاف فرما دیں گے اللہ آج کو معاف فرما دیجیے اللہ آج کو معاف کر کے اٹھائیں گے اللہ پھر ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائیے فرمائیے ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرمائیے اے اللہ تک صلاحیت سے بہت غائب ہو چکی اللہ صلاحیتوں کو اپنی مرضی میں استعمال کرا لیجیے اپنی یاد میں استعمال کرائیے اپنے نیب کی محنت میں استعمال کرائیے اہل تعلیم میں استعمال کرائیے دعوت میں استعمال کرائیے ذکر کی محنت میں استعمال کرائیے اہل مخلوق کی خدمت میں استعمال کرائیے اہل کے ہر شعبے میں ہم سے کام لے لیجیے اہل ندیب کے ہر شعبے کو زندہ کر لیجیے اہل دین کی خدمت گزاروں کی مدد فرمائیے اس زمانے میں طرح طرح کے دین کو اور دینداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل حالات مدد دیجیے اللہ حالات مدد دیجیے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے ہم کا بول بالا فرمائیے اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے تمام خانقاہیں تمام مدارس تمام مساجد دعوت و تبدیل کے تمام مراکز اپنے راستے میں چلنے جینے والی تمام جماعتیں اللہ سب کی مدد فرمائیے اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیے اللہ ہم سب نے ہدایت کا کام لیجیے اللہ کروڑوں آپ کے روزانہ جہنم میں جا رہے ہیں اللہ ہم اپنے کرنے سے اپنی نماز سے مطمئن بیٹھے اللہ اللہ سب کی طرف ہمیں عطا فرما دیجیے سب کا درد ہمیں نصیب فرما دیجیے اللہ انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے اللہ انسان شیطان کے لپیٹے میں آ کر جہنم میں جا رہے ہیں اللہ انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے اپنی مخلوق کو جہنم سے بچا دیجیے اور اللہ ہمیں ذریعہ سبق کے طور پر قبول فرما دیجیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری جو ان کو بھی پوری فرما دیجیے عمارت کو شفا ادا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانی قرض مخلوط کرا دیجیے اہلا ہمیں بات سے آراستہ فرما دیجیے احاطہ تمام رضائل سے پاک کر دیجیے تمام خطائل نصیب فرمائیے پائیے جو بچے بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں اللہ ان کے لیے اچھے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے اللہ جس رشتے ہو چکے ہیں ان کی زندگیوں کو بچوں سے بھر دیجیے اہلا آپس کے جھگڑوں سے اختلافات سے عبادت فرمائیے اے اللہ اے فرض ختم فرما دیجیے اے اللہ سب اللہ ہمارے گھروں کے جھگڑے دور فرما دیجیے گھروں کے اختلافات دور فرما دیجیے اے اللہ گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرمائیے محبت کا ماحول بنا دیجیے اے اللہ بڑوں کے چھوٹوں کے ساتھ شبت کا معاملہ کرنے اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ محبت اور احترام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جو میری اولاد ان کو نیک استاد اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک کار بنائیے مستقی کرے کار بنائیے اے اللہ سب سے راضی ہو جائیے ہماری سبزیوں سے راضی ہو جائیے اے اللہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیے قیامت تک ہماری نسلوں کی ہدایت پر استقامت کے فیصلے فرمائیے عالم جو مانگا وہ بھی آتا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی آتا فرمائیے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا طریقہ آتا فرمائیے اللہ جو قریب جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں یا ان کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اللہ محض اپنے بدل و کرم سے دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے اللہ نتیج کر محمد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.